نبی کا کرم کرم کرم نبی کا کرم کرم کرم نبی کا کرم نبی کا کرم دل میں مدینہ جام میں مدینہ نظروں میں میری ہے حرم نبی کا کرم کرم کرم نبی کا کرم کرم کرم نبی کا کرم نبی کا کرم نبی کا کرم ہے یہ نبی کا کرم دل میں مدینہ جا میں مدینہ نظروں میں میری ہے حرم نبی کا کرم کرم کرم نبی کا کرم کرم کرم نبی کا کرم نبی کا کرم نبی کا کرم نبی کا کرم دل میں مدینہ جام مدینہ نظروں میں میری ہے حرم نبی کا کرم کرم کرم نبی کا کرم کرم کرم نبی کا کرم نبی کا کرم ان کے کرم سے دیکھا ہے مدینہ کہاں وہ اور کہاں میں کمینا ان کے کرم سے دیکھا ہے مدینہ کہاں وہ اور کہاں میں کمینہ گلیوں میں جا کے تیبا کی میں گھومتا رہا نارا نبی لگا کے میں جومتا رہا تیبہ میں جا کے نظریں جکا کے چومے میں نے ان کے قدم نبی کا کرم کرم کرم نبی کا کرم کرم کرم نبی کا کرم نبی کا کرم دل میں مدینہ جام میں مدینہ نظروں میں میری ہے حرم نبی کا کرم کرم کرم نبی کا کرم کرم کرم نبی کا کرم نبی کا کرم کرتا ہوں کملی والے کی غلامی محشر ہوں گے آقا میرے حامی کرتا ہوں کملی والے کی غلامی محشر ہوں گے آقا میرے حامی جنت میں لے کے جائیں گے وہ خیر برا ایسا کرم کمائے یہ وہ خیر فخر دو عالم ہادی اکرم رکھ لیں گے میرا برم نبی کا کرم کرم کرم نبی کا کرم کرم کرم نبی کا کرم نبی کا کرم دل میں مدینہ جان حرم مدینہ نظروں میں میری ہے حرم نبی کا کرم کرم کرم نبی کا کرم کرم کرم نبی کا کرم نبی کا کرم ان کی چمک سے چمکے چاند تارے پھولوں کلیوں میں ان کے ہیں نظارے ان کی چمک سے چمکے چاند تارے پھولوں کلیوں میں ان کے ہیں نظارے خوشبو ہے بکھری ان کی گلستان گلستان ان کا پسینہ مہکے کے گلف شان گلف جلوے گلاب ہوں ماہ ماہتاب ہوں پڑے جہاں ان کے قدم نبی کا کرم کرم کرم نبی کا کرم کرم کرم نبی کا کرم نبی کا کرم دل میں مدینہ جام مدینہ نظروں میں میری ہے حرم نبی کا کرم کرم کرم نبی کا کرم کرم کرم نبی کا کرم نبی کا کرم مجھ پہ نبی کی ہے یہ مہربانی کرتا ہوں میں ان کی نعت خانی مجھ پہ نبی کی ہے یہ مہربانی کرتا ہوں میں ان کی نعت خانی ان کے کرم سے عابد کیا سے کیا ہو گیا عشق نبی میں میرا دل فنا ہو گیا آمنا کے لال کا نبی لج پال کا مجھ پہ بڑا ہے کرم نبی کا کرم کرم کرم نبی کا کرم کرم کرم نبی کا کرم نبی کا کرم دل میں مدینہ جام میں مدینہ نظروں میں میری ہے حرم نبی کا کرم کرم کرم نبی کا کرم کرم کرم نبی کا کرم نبی کا کرم نبی کا کرم ہے یہ نبی کا کرم دل میں مدینہ جا میں مدینہ نظروں میں میری ہے حرم نبی کا کرم کرم کرم نبی کا کرم کرم کرم نبی کا کرم نبی کا کرم نبی کا کرم نبی کا کرم